حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے جس وقت کہ آپ نے اسے فتح کیا تھا میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے بھی عنایت فرمائے تو سعید بن آس کے بچوں میں سے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول اسے مت دیجیے میں نے کہا یہ ابن قوقل رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل ہے تو سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس بلے نما جانور پر تعجب ہے کہ غال یعنی پہاڑ کی چوٹی سے ہمارے پاس اتر آیا ہے اور مجھے ایک مسلمان کے قتل پر آر دلاتا ہے جس کو اللہ عز و جل نے میرے ہاتھوں عزت بخشی یعنی اسے شہادت نصیب ہوئی اور مجھے اس کے ہاتھوں ذلیل نہیں کیا امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تقریباً دس آدمی تھے ان میں سے چھ شہید ہو گئے اور باقی واپس لوٹ آئے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوبیس